اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس سبجیکٹ میں ابھی تک جو ہم جس جگہ پہنچے پچھلے لیکچر میں جیسے ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو وہ بنیادی طور پہ اسکرین سے متعلق تھے ٹھیک ہے نا ویڈیو اسکرین کو ہم کس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ویڈیو اسکرین جو ہے وہ پروسیسر کے لیے کس طرح کیا اس کا ویژن کیا ہوتا ہے ویڈیو اسکرین کا پروسیسر کے لیے اور پروسیسر اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اور اس کے کنٹرول کرنے کے نتیجے میں ڈسپلے جو ہے وہ کس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے اس میں پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ ایس کی کوڈ کے متعلق تھی جو کہ میرا خیال ہے جنرلی آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا اور اس کو ایس کی کوڈ کے بارے میں کیونکہ ہائی لیول لینگویجز کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو جو آخری پروگرام بہت چھوٹا سا جو کر کے دکھایا تھا وہ تھا اسکرین کلیئر کرنے کا ٹھیک ہے نا آج جو چیز ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ ہے یعنی اصل میں اسی چیز کی تھوڑی ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک ٹریڈیشنل پروگرام جو کہ تقریباً جتنی دنیا کی لینگویجز ہیں ان کا پہلا پروگرام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پہلا پروگرام ٹریڈیشنلی پہلا پروگرام جو ہے وہ اس لیکچر کے اندر جو کہ تقریباً ہم مڈ کے قریب پہنچنے والے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ ہم اپنا پہلا اصل میں پروگرام لکھنے لگے ہیں یہ ہے کہ ہم ہیلو ورلڈ پرنٹ کریں گے اسکرین کے اوپر ٹھیک ہے نا تھوڑا سا بریف اس کا جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں اس میں جو کانسیپٹس ہم پیچھے ڈسکس کرتے آئے ہیں نا وہ کانسیپٹس میں تقریباً سارے کانسیپٹس جو ہیں اس کے اندر میں اپلائی کروں گا اس کے اندر جو پروگرام کی فارمیشن ہے اس میں ہم نے ان کو پروسیجرز کی طرح لکھا ہے ایک پروسیجر ہم نے لکھا ہے اس کے اندر وہ کلیئر اسکرین کرے گا دوسرا پروسیجر ہم نے لکھا ہے جو اسٹرنگ پرنٹ کرے گا ٹھیک ہے نا اس کی ڈیٹیل تو ابھی ہم سلائڈ کے اوپر آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد اسے چلا کر کے بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے نا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹرنگ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ چیز اس کے اندر ہے اور اس میں ایک چیز کو بس ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے جو ٹیسٹ کے لیے ایک اسٹرنگ اس میں ڈیفائن کی ہے وہ ایک ایڈریس ہے ہمارے لیے تو ایک ایڈریس ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں اس میں ہم نے فکس کی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو ویریبل نظر آئیں گی پیرامیٹر اسی طرح اس ٹیک پر ہم پاس پاس کر رہے ہیں اپنے سب روٹینس کو ٹھیک ہے اور وہ سب روٹینز ان پیرامیٹرز کے حساب سے فنکشن کر رہی ہیں رجسٹرز کو ہم اسی طرح سیو ریسٹور کر رہے ہیں پش پاپ کے ذریعے جو کہ ہم نے آپ کو پچھلے سے پچھلے لیکچر میں کچھ بتایا تھا اس ٹیک کے زمن میں کہ ہم اس رجسٹرس کو کیسے سیو کرتے ہیں کیسے ریسٹور کرتے ہیں وہ تمام کانسیپٹس اب ہم جمع کر رہے ہیں اس کے اندر اب آنورڈ جو ہے نا زیادہ تر ہم اسی طرح کی چیزوں کو فالو کریں گے آ, یعنی ہم فنکشنز کو اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لکھ کر کے اور انہیں اسٹینڈرڈس کے مطابق ہم لکھیں گے جن اسٹینڈرڈس کے مطابق ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا ہے یہ ایک ذرا نئی چیز آ, اس پروگرام کے اندر تھی جو فنکشنز اور پروسیجرز کے فارم کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی ابھی تو ابھی ہم آپ کو پروگرام دکھاتے ہیں ذرا اس پروگرام کو دیکھیں اس کی ذرا ایکسپلینیشن ہوگی اس کے بعد پھر ہم اسے چلا کر کے دیکھیں گے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں ہیلو ورلڈ پرنٹ کرنا ہے اب اگر فارمیٹ کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً بالکل وہی فارمیٹ جو ہم پچھلے فالو کرتے چلے آ رہے تھے وہی فارمیٹ ہم نے اس میں اڈاپٹ کیا ہے جمپ اسٹارٹ کے ساتھ اس کے نیچے ہم نے اپنا ڈیٹا ڈیفائن کیا ہے اور جو جو ڈی بی آگے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرنگ کی فارم میں ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایس کی اسٹرنگ جو ہے وہ آپ اسمبلی میں کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں بالکل وہی چیز میں نے یہاں پہ فالو کی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ہیلپنگ ڈیٹا بھی جو ہے وہ میں نے دیا ہے یہاں پر وہ یہ کہ اس کی لینتھ بھی میں نے یہاں ڈال دی ہے تاکہ آپ کے لیے پہلی دفعہ ہی پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس نہ ہو جائے کیونکہ ویسے ضرورت اتنی نہیں ہوتی آگے آپ دیکھ لیں گے کہ کچھ ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں شاید یہ لینتھ اس طرح دینے کی ضرورت نہ پڑے لیکن فی الحال جسٹ ٹو شو ہم نے یہ لنک بھی ساتھ ڈال دی ہے اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلیئر اسکرین کا ہم نے فنکشن لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کلیئر اسکرین میں چونکہ ہم کوئی پیرامیٹر نہیں دے رہے ہمیں تو صرف اسکرین کلیئر کرنی ہے فکس طریقے سے تو ہم صرف ان رجسٹرس کو جن کو کہ ہم تبدیل کر رہے ہیں ان رجسٹرس کو ہم کلیئر اسکرین کے اندر پش کے ذریعے سیو کر رہے ہیں اور اس کے آخر میں پاپ کے ذریعے جو ہے وہ ہم انہیں ریسٹور کر رہے ہیں اور زیرو سیون ٹو زیرو یہ یعنی بلیک بیک گراؤنڈ پر اسپیس ہم پرنٹ کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کچھ بھی پرنٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے بلیک ہو جائے گا پورا پوری پوری اسکرین جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ لاجک جو ہے وہ تھوڑی سی دیکھی بھی تھی تو میرا خیال آپ کے لیے فیملیئر ہوگی اس کے بعد ہم آتے ہیں اس روٹین کے اندر جس میں ہم اسکرین یعنی اسکرین پر اسٹرنگ پرنٹ کر رہے ہیں اس روٹین کا نام ہم نے پرنٹ ایس ٹی آر رکھا ہے ٹھیک ہے اس میں چونکہ پیرامیٹرز پاس ہو رہے ہیں اس لیے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں پش بی پی مو بی پی ایس پی یہ جو ہم نے پچھلے سے پچھلے لیکچر کے اندر اس پہ خاصی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں اور اسٹیک پہ پیرامیٹر کیسے پاس کیے جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی وہی ہم نے یہاں پر اب اپلائی کر دی اس کے بعد جو چار پانچ رجسٹر ہم استعمال کر رہے تھے اس روٹین کے اندر اس کو ہم نے پش کر دیا ہے اس کے بعد انیشلائزیشن ہے ہماری جس میں ہم سب سے پہلے تو اپنے سیگمنٹ رجسٹر کو ویڈیو میموری پر پوائنٹ کرنے کے لیے انیشلائز کرتے ہیں یعنی اس میں zero B eight zero zero ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہماری ویڈیو میموری لوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپنا جو پوائنٹر ہے اب ہمارے یہاں پر دو پوائنٹر ہوں گے ٹھیک ہے نا ایک پوائنٹر تو ہمارا وہ ہے جو ویڈیو میموری پر موو کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹر ہمارا وہ ہوگا جو کہ اسکرین یعنی جو ہماری اسٹرنگ ہے اس کے کیریکٹر اٹھاتا جائے گا ایک ایک کر کے کیریکٹر اٹھائے گا ایک پوائنٹر جو ہے وہ کیریکٹر اٹھائے گا اور ایک پوائنٹر جو ہے اسے ویڈیو میموری میں رکھے گا ڈی آئی کو اسی لیے میں نے ڈی آئی کو ڈیسٹینیشن انڈیکس رجسٹر کو ویڈیو میموری پر پوائنٹ کرایا ہے اور سورس انڈیکس رجسٹر کو میں نے اسٹرنگ کا ایڈریس دیا ہے اس کا سیٹ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا کاؤنٹ یعنی جو ہماری لینتھ ہے وہ سی ایکس رجسٹر میں ہے آٹومیٹیکلی یعنی اس کے اندر جو ایک چیز فکس کی ہے میں نے جس کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ویریبل بھی کر سکتے ہیں وہ ہے ایٹریبیوٹ ٹھیک ہے ایٹریبیوٹ کو اس وقت میں نے زیرو سیون فکس کر دیا ہے یہ جو ایچ میں آپ ویلو دیکھ رہے ہیں زیرو سیون یہ فکس کر دیا ہے تاکہ یہ ایٹریبیوٹ ہے اس وقت printing white on black background ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ لیجیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا یہ لکھا ہوا ہے اس کو میں نے اس میں فکس کیا ہے اگر میں چاہوں تو اس کو بھی ایز پیرامیٹر پاس کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو اس کو بھی اس طرح موڈیفائی کر سکتا ہوں کہ وہ جس رنگ میں میں کہوں اس رنگ میں وہ اسے پرنٹ کر دے اسکرین کے اوپر اس کے آگے اس کی لاجک ہے سب سے پہلے تو سمپل ہے کہ سورس انڈیکس رجسٹر کو استعمال کرتے ہوئے میں کیریکٹر اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے اور ڈیسٹینیشن انڈیکس رجسٹر کو with a segment override ٹھیک ہے ای ایس کولن کر کے ڈیسٹینیشن انڈیکس رجسٹر کو سیگمنٹ اوور کے ذریعے اس کو میں ویڈیو اسکرین پر لکھ دیتا ہوں اے ایچ رجسٹر میں چونکہ ایٹریبیوٹ فکس پڑا ہوا ہے اور اسے میں تبدیل نہیں کر رہا اور اسے تھرو آؤٹ لوپ میں مجھے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اسے چینج نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ میں نے کیا اس کے آگے پھر جو ویڈیو کا پوائنٹر ہے اسے میں دو انکریمنٹ کرتا ہوں کیونکہ کیریکٹر بائی کیریکٹر ویڈیو جو ہے وہ ورڈ کے حساب سے موو ہو رہی ہے اور جو سورس انڈیکس یعنی جو ہماری اسٹرنگ کا پوائنٹر ہے اسے میں ایک انکریمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ byte by byte ASCII code جو ہیں اس کے وہ چل رہے ہیں اس کے نیچے سمپل ہے لاجک سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کاؤنٹر کو ڈیکریمنٹ کیا اور اگر ابھی لینتھ پوری نہیں ہوئی ہماری تو پھر ہم چلے گئے یعنی دوبارہ دوسرے اسٹرنگ کو پرنٹ کرنے کے لیے چلے گئے یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ جو دو انسٹرکشن ہیں یہاں پر decrement C X and jump if not zero یہ جو دو انسٹرکشن ہیں چونکہ یہ لوپ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ آ, کافی استعمال ہوتا ہے اس لیے انٹل نے یوں کیا کہ ایک انسٹرکشن ہمیں اس کے لیے بھی دے دی ہے ٹھیک ہے اور جو کہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اس اس کے انسٹرکشن میں C X as a counter استعمال ہوگا یعنی ڈیکریمنٹ سی ایکس اور جمپ اف ناٹ زیرو یہ دونوں انسٹرکشن ایک انسٹرکشن میں جمع کر کے اسے ہم لوپ کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا لوپ نیکسٹ کا ہے تو اس میں ڈیکریمنٹ سی ایکس خود بخود ہوگا اور اگر سی ایکس زیرو نہیں ہوا تو وہ خود بخود ہی نیکسٹ کیئر پر چلا جائے گا یعنی سی ایکس ٹائمز یہ لوپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے کہ آپ یہ یہ ڈیکریمنٹ سی ایکس اور جمپ اف ناٹ زیرو استعمال کرتے ہیں یا آپ لوپ کی انسٹرکشن استعمال کرتے ہیں اس میں ذرا کوڈنگ چھوٹی ہو جاتی اس کے بعد نیچے اسی طریقے سے پاپ ڈی آئی ایس آئی اسی آرڈر سے جس آرڈر سے ہم نے پش کیا تھا اس کے الٹے آرڈر سے ہم اسے پاپ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسٹیک جو ہے ہمارا وہ last in first out structure ہوتا ہے اس وجہ سے پش کا آرڈر اور پاپ کا آرڈر جو ہے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں اس کے نیچے ریٹ فور ہے ریٹ فور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ جو اگر کالی جو ہے یعنی جسے کال کیا گیا ہے اگر ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ اسٹیک کو کلیئر کرے تو یہ اس کے لیے میں نے یہ ریٹ این کی فارم استعمال کی نیچے میں ان پروگرام ہے ہمارا اور اس میں سب سے پہلے ہم نے کلیئر اسکرین کو ایز اے پروسیجر کال کیا ہے یہ اسکرین کلیئر کر دے گا اس کے بعد ہم نے سمپل پیرامیٹرز ڈالے ہیں اس ٹیک کے اوپر سب سے پہلے میسج کا ایڈریس اے ایکس میں لوڈ کر کے ٹھیک ہے اور اے ایکس کو ہم نے پش کر دیا اسٹیک پر دوسرا جو ہے یہ ذرا پش کی ایک دوسری فارم میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ میں آپ کو بس ایسے دکھا دوں یہ سیدھی میموری کی ویلو بھی جو ہے نا وہ آپ اسٹیک میں پش کر سکتے ہیں تو یہ پش ورڈ لینتھ ٹھیک ہے نا یہ لینتھ کی جو ویلو ہے اس کو یہ اسٹیک میں پش کر دے گا یعنی پش کی فارم میں آپ سیگمنٹ رجسٹر پش کر سکتے ہیں آپ جنرل رجسٹر پش کر سکتے ہیں آپ میموری پش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ایٹی ایٹ جو ہے نا اس میں آپ کانسٹنٹ پش نہیں کر سکتے آپ three eighty six onward جو ہیں اس میں کانسٹنٹ بھی پش کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ سمپل جو ہے کال پرنٹ اسٹرنگ ہے ٹھیک ہے جو کہ ہماری وہ اسٹرنگ ہیلو ورلڈ جو ہے اس کو اسکرین پر پرنٹ کرے گا اس کے نیچے ہماری ٹرمینیشن اب اس پروگرام کو میں آپ کو سیدھا ایگزیکیوٹ کر کے پہلے دکھاؤں گا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم اسے جو ہے ڈبگر کے اندر چلائیں گے تو ڈبگر کے اندر جو ہے وہ ڈسپلے نہیں آئے گا کیونکہ ڈبگر ڈسپلے کو ڈائنمکلی ریفریش کرتا رہتا ہے تو جو کچھ اس پہ لکھا ہوگا وہ مٹ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی تو اب ہم اسے چلاتے ہیں پروگرام کو اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پروگرام جو ہے اس نے بالکل اسی طرح کیا سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ اسکرین کلیئر کی اور اسکرین کلیئر کرنے کے بعد اس نے اسکرین کے ٹاپ موسٹ کارنر پہ جو ٹاپ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو ہم ہوم کہتے ہیں اسکرین کا ہوم ہوم پر اس نے ہیلو ورلڈ پرنٹ کر دیا یہ لوکیشن جو ہے نا اس کی یہ ہم نے اس میں ہارڈ کوڈ کی ہوئی تھی یہ جو لوکیشن ہم نے ہارڈ کوڈ کی تھی وہ یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے لوکیشن ہارڈ کوڈ کی تھی کہ جی ڈی آئی چونکہ ہم نے زیرو کیا تھا زیرو بالکل میموری کا ویڈیو میموری کا اسٹارٹنگ ایڈریس ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لوکیشن اس جگہ پر ہم نے پروگرام کے اندر ڈال دی تھی یہ دو چیزیں جو ہم نے خاص طور پہ یہاں پہ آپ کو دکھائی ہیں ایک تو یہ لوکیشن ہارڈ کوڈ کیا ہم نے اور دوسرے یہ ایٹریبیوٹ ہم نے ہارڈ کوڈ کیا ٹھیک ہے یہ دونوں پیرامیٹرز جو ہیں یہ آپ اگر چاہیں تو آپ ان دونوں پیرامیٹرز کو خود سے ویریبل بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسٹرنگ کو جہاں کہیں گے اسکرین پر پرنٹ کرنے کے لیے وہاں یہ پرنٹ کر دے گی یہ آپ نے دیکھا کہ اسٹرنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہم نے اسکرین کے اوپر پرنٹ کی یہ تو ہے سمپل اگر یعنی ٹیکسٹ اسٹرنگ جو ہیں وہ آپ پرنٹ کریں چونکہ میں کچھ اور انسٹرکشنز بھی آپ کو ذرا آپ کے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بیگ ہے انسٹرکشن بیگ آپ کے پاس اس میں تھوڑی اور انسٹرکشن ڈالنا چاہتا ہوں تو یہاں اسکرین سے ہی ریلیٹڈ ایک اور پرابلم جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ اگر دیکھیں جنرلی آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی نمبر آپ کو پرنٹ کرنا ہو کوئی بھی چیز آپ کو پرنٹ کرنی ہو وہ آپ سی میں یا جس میں بھی لکھتے ہیں آپ پرنٹ ایف سے پرنٹ کر دیا یا سی آؤٹ سے پرنٹ کر دیا اسے یہ آپ جنرلی کرتے ہیں لیکن beneath the the all the layers of interpretation جو اصل کام ہو رہا ہوتا ہے ایک نمبر جو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کیسے پرنٹ کرتے ہیں نمبر تو جو اندر پڑا ہوا ہے تو بائنڈری نمبر کے فارم میں پڑا ہوا ہے اب اس نمبر کو فرض کیجئے جو آپ نارملی پرنٹ ایف کرتے ہیں وہ ڈیسیمل بیس کے اندر اسے پرنٹ کر دیتا ہے ہے ٹھیک نا جو ڈیسیمل نمبر بنتا ہے اس کو کیسے کیسے وہ پرنٹ کرتا ہے ہے ٹھیک نا اس کو کس طریقے سے کیونکہ آپ نے ایک چیز دیکھ لی ہے کہ اسکرین پر جو کچھ بھی آتا ہے وہ آتا ہے ایٹریبیوٹ اور character code ASCII character code اور جو نمبر ہے آپ کا وہ نمبر تو را نمبر ہے وہ کیریکٹر کوڈز کی فارم میں نہیں ہے ابھی ہم نے جو پیچھے بہت سارے جو ہم نے پروگرامز لکھے سارٹنگ کا پروگرام لکھا اس طرح کا پروگرام لکھا آپ نے دیکھا ان کو ان کے ڈیٹا ونڈو کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ نمبرز اس کے ایس کی فارم میں نہیں لکھے ہوئے تھے اگر میں نے ون زیرو ٹین لکھا تھا تو ٹین ایس کی فارم میں نہیں پڑا ہوا تھا وہاں پر بلکہ ٹین ویلیو پڑی ہوئی تھی وہاں پہ اب اس ویلیو کو سیدھا سیدھا تو میں اسکرین پہ پھینک نہیں سکتا ٹھیک ہے اگر میں اس ویلیو کو اسکرین پہ پھینکوں گا تو وہ اسکرین فارمیٹ کے خلاف ہوگا اسکرین فارمیٹ کے حساب سے غلط ہوگا کیونکہ اسکرین پر کسی چیز کو ڈسپلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو پہلے کنورٹ کروں اس کے ایس کی اکویلنٹ کے اندر ٹھیک ہے نا اور پھر میں اسے پرنٹ کروں اس کے بغیر میں اسے نہیں پرنٹ کر سکتا ٹھیک ہے تو کسی بھی نمبر کو کسی بھی بیس میں اگر مجھے پرنٹ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس اس کا کہ میں نمبر کو آ, اس کی بیس بیس کے اندر جس میں فرض کرو کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے یہ ڈیسیمل ہے تو اندر تو پڑا ہوا نمبر ہے بائنڈری ٹھیک ہے نا آپ اس کو بائنڈری میں پرنٹ کر دیں نمبر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک long string of zeros and ones جو ہے وہ میں اسکرین پر پرنٹ کروں گا اگر میں اسے کہتا ہوں کہ ڈیسیمل میں پرنٹ کریں تو اس نمبر کا جو ڈیسیمل اکویلنٹ ہے وہ اسکرین پر پرنٹ ہوگا اگر میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ایس یہ کیا کہتے ہیں ہیکسا ڈیسیمل میں پرنٹ کریں تو اس نمبر کا ہیکسا ڈیسیمل اکویلنٹ جو ہے وہ اسکرین پر پرنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا فی الحال جو میں آپ کو ابھی پروگرام دکھاؤں گا وہ دکھاؤں گا میں ڈیسیمل کے حساب سے ٹھیک ہے اس کو پھر ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ اگر کریں گے تو وہ ہیکسا ڈیسیمل کی فارم میں چلا جائے گا میرے خیال میں وہ ایکسٹینشن تو آپ خود بھی کر سکیں گے اس کی اس میں کوئی بہت زیادہ الگوریدمک پوائنٹ نہیں ہے اس میں ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ میں عموماً بتایا کرتا ہوں تو وہ میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا وہ اگر اس لیکچر میں وقت ہوا تو اس لیکچر میں ورنہ پھر ان آئندہ لیکچر میں وہ آپ کو میں دکھا دوں گا کہ ہیکسا ڈیسیمل میں ہم اس کو کیسے پرنٹ کرتے ہیں لیکن الگوریدم ایز سچ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے الگوریدم کیا ہوتا ہے اس کا نمبر کو کسی نمبر کو پرنٹ کرنے کا سادہ سا بہت ہی سادہ ایل ہے جس بیس میں آپ اس نمبر کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں بیس ٹین میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں بیس ٹو میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں بیس سکسٹین میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں آپ لوگوں کو یہ سب آپ جنرلی یا بیس ایٹ میں یعنی آپ اس کو بائنری پرنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ڈیسیمل پرنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو آکٹل پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ہیکسا ڈیسیمل پرنٹ کرنا چاہتے ہیں جس بھی بیس کے اندر آپ اسے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کا جو بیس نمبر ہے یعنی ڈیسیمل کی صورت میں دس ہیکسا ڈیسیمل کی صورت میں سولہ ٹھیک ہے نا آکٹل کی صورت میں آٹھ اور بائنری کی صورت میں دو ٹھیک ہے نمبر کو جو بھی نمبر آپ کے پاس ہے اس نمبر کو آپ اس نمبر سے یعنی جو آپ کا بیس نمبر ہے بیس جو ہے اس سے تقسیم کر دیں ٹھیک ہے نا تقسیم کرنے کے نتیجے میں دو چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے ڈویژن کے نتیجے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو جو آپ کا جواب آتا ہے اور ایک وہ جو آپ کا باقی بچتا ہے ٹھیک ہے نا جس کو ہم ماڈ کہتے ہیں جو بھی ماڈ آئے آپ کا جو بھی باقی بچے ڈویژن میں ٹھیک ہے نا جو باقی بچتا ہے ڈویژن کے اندر اس کو آپ اس کے اکویلنٹ ایس کی کیریکٹر کے اندر کنورٹ کر کے پرنٹ کرتے ٹھیک ہے یہ ذرا ہاتھ سے آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ الگوریدم کتنا سادہ ہے بہت سمپل سا ہے ٹھیک ہے نا یعنی نمبر کو جو نمبر آپ کو پرنٹ کرنا ہے اسکرین پر اس نمبر کو آپ بیس سے جو بیس نمبر ہے جس بیس میں آپ نے اسے پرنٹ کرنا آپ کسی بھی نمبر کو کسی بھی بیس میں پرنٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ بیس بتا دیں کہ اچھا جی بیس ٹین میں پرنٹ کر دو یا بیس سکسٹین میں پرنٹ کر دو یا بیس ٹو میں پرنٹ کر دو ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اس کو بیس ٹین کے اندر پرنٹ کرنا چاہیں تو آپ نمبر جو آپ کے پاس آیا ہے اس نمبر کو آپ دس سے تقسیم کر دیں دس سے تقسیم کرنے کے نتیجے میں جو ایک تو جواب آئے گا آپ کا ٹھیک ہے نا جو ڈویژن کا جواب ہے اور ایک باقی بچے گا ٹھیک ہے ریمائنڈر اسے ہم کہتے ہیں جو باقی بچے گا جو ریمائنڈر بچ جاتا ہے آپ کے پاس اس ریمائنڈر کو اور یہ ریمائنڈر جو باقی بچے گا ظاہر ہے یہ صفر سے نو کے درمیان ہوگا ٹھیک ہے اگر دس سے تقسیم کر رہے ہیں تو جو باقی بچے گا وہ صفر سے نو کے درمیان ہوگا جو بھی یہ ریمائنڈر آیا ہے اس ریمائنڈر کو اکویلنٹ ایس کی کیریکٹر کے اندر کنورٹ کر کے آپ اسکرین پہ پھینک دیجئے نمبر پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک مگر اس کے اندر ایک چیز اس کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ضروری ہے یہ جو الگوریدم میں نے آپ کو بتایا ہے نا اس سے جب آپ نمبر پرنٹ کریں گے تو یہ پرنٹ تو ہو جائے گا مگر الٹا پرنٹ ہوگا ٹھیک ہے الٹا اس طریقے سے پرنٹ ہوگا کہ چونکہ میموری لوکیشن میری جو چل رہی ہے نا آپ ذرا دیکھیں اس کو تھوڑا ویژائز کرنے کی کوشش کریں کہ میموری لوکیشن میری لیفٹ ٹو رائٹ چل رہی ہیں اس طرح کے زیرو میموری لوکیشن پھر ون میموری لوکیشن پھر ٹو میموری لوکیشن یوں چل رہی اب اگر میں پرنٹنگ یوں ہی کرتا ہوں تو جو پہلی ڈویژن کر کے جو جواب میرے پاس آتا ہے نا وہ اصل میں لیسٹ لیسٹ سگنیفیکینٹ سگنیفیکینٹ ہے وہ ڈیجٹ ہے نمبر کا یہ سمجھ رہے ہیں بات آپ ذرا ہاتھ سے تقسیم کریں گے اس الگوردم میں جو میں نے آپ کو بتایا نا آپ ہاتھ سے تقسیم کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ لیسٹ سگنیفیکینٹ ہے اسے تو اگر یوں ویڈیو میری چل رہی ہے تو یہ پہلی لوکیشن کے اوپر میں نے لیسٹ سگنیفیکینٹ پرنٹ کر دیا دوسری لوکیشن کے اوپر جو اگلی دفعہ اس کا لوپ میں چلاؤں گا ٹھیک ہے اگلی دفعہ کا لوپ کیا ہوگا کہ جو جواب آیا تھا نا آپ کے پاس اب اس جواب کو پھر دس سے تقسیم کر دیجیے ٹھیک ہے نا اب جو باقی بچا اسے پھر اس کے اکویلنٹ کی کیریکٹر میں کنورٹ کر کے چھاپ دیجیے یہ اگلا ڈیجٹ ہے اس کے بعد پھر جو جواب آئے اس دوسری ڈویژن کے نتیجے میں جو جواب آیا ہے وہ جواب لے کر کے اسے پھر آپ دس سے تقسیم کر دیجئے اور اس کا جو ریمائنڈر آیا ہے اسے آپ ایس کی کیریکٹر میں کنورٹ کر کے اسکرین پہ پھینک دیجئے اسکرین پہ رائٹ کر دیجئے اپروپریٹ میں لوکیشن پہ یہ نمبر اس طریقے سے یہ الگوریدم چلتا جائے گا اور یہ نمبر جو ہے وہ اسی طریقے سے پرنٹ ہوتا جائے گا بس اس کے اندر جو تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس الگوریدم کو چلاتا جاؤں تو جیسے دو سو ترپن ہے نمبر جو ہے وہ دو سو ترپن ہے تو یہ چھپے گا تین سو باون دو ٹو فائیو تھری یہ جو نمبر ہے یہ چونکہ پہلی ڈویژن کے نتیجے میں جو باقی بچے گا میرے پاس وہ تھری بچے گا اور وہ میں نے پہلے پرنٹ کر دیا دوسری ڈویژن کے نتیجے میں فائیو بچے گا وہ دوسرا پرنٹ کر دیا اور تیسری ڈویژن کے نتیجے میں ٹو بچے گا وہ میں نے تیسرا پرنٹ کر دیا ٹھیک ہے نا یعنی پہلا نمبر جو میرا پرنٹ ہوا وہ تھری دوسرا نمبر پرنٹ ہوا 5 تیسرا نمبر پرنٹ ہوا 2 تو یہ 352 ہو گیا اصل میں یہ ہے 253 الٹی سائڈ سے پڑھیں ٹھیک ہے 253 تو ایک تھوڑا سا کچھ ہمیں کھیل کھیلنا پڑے گا تھوڑی جگلری یہاں پہ کرنی پڑے گی کہ جو الٹا نمبر آ رہا ہے اس کو ذرا سیدھا کریں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو جو ہے اس میں پروگرام میں ذرا ایک خاص طریقے سے کر کے دکھاؤں گا اس کو بھی آپ ذرا دیکھیے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ویسے تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو آپ خود بھی ذرا اپنا یہ استعمال کریں ٹھیک ہے نا جو اللہ میاں نے آپ کو دیا ہے اس کو کبھی کبھی استعمال کر لینا اچھا ہے تو اس کو استعمال کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ کس طریقے سے وہ الٹے نمبر کو میں سیدھا کرتا ہوں ٹھیک ہے ویسے ایک آپ کو میں ٹپ بتا دوں کہ اس میں میں اسٹیک استعمال کروں گا کیونکہ وہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ نیچرلی اس کام کے لیے موزوں چیز ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ایک دفعہ یہ الگوردم میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر پرنٹڈ فارم میں انگریزی میں آپ کو لکھ کر کے دکھاؤں اس کو تھوڑا سا وہاں پہ بتاؤں پھر اس کے بعد ہم اسے اسمبلی کی فارم میں کوڈ کریں گے اور وہ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ نمبر کس طریقے سے پرنٹ ہوتا ہے یہ ہماری چیزیں جمع ہوتی جا رہی ہیں یہ آخر میں ہمارے پاس ان ایک بہت اچھا سیٹ آف روٹینز اکٹھا ہو جائے گا جس کو ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کر سکیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ الگوردم جو میں نے آپ کو بتایا ہے ریٹرن فارم میں کیسا لگتا ہے یہ جو ہے یہ ایک کونسائز فارم اس الگوردم کی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نمبر پرنٹنگ الگوردم ٹھیک ہے نا اور اسٹیپ نمبر ون کیا ہے اسٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ divide the number by base ٹھیک ہے جس بیس میں میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں اس بیس سے نمبر کو ڈیوائڈ کر دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیمل کے کیس میں دس بائنڈری کے کیس میں دو ٹھیک ہے نا ہیکسا ڈیسیمل کے کیس میں سولہ اور آکٹل کے کیس میں آٹھ ٹھیک ہے اس سے میں نمبر کو ڈیوائڈ کر دوں the remainder is its rightmost digit ٹھیک ہے اب اس وقت جو اس وقت جو چیز ہے اس کا رائٹ موسٹ ڈیجٹ جو ہے وہ آ گیا ہے ریمائنڈر آپ کا ٹھیک ہے نا convert the digit to its ASCII representation ٹھیک ہے in case of a number you add zero X three zero یعنی تھرٹی آپ اس میں بس ایڈ کر دو جیسے میں نے بتایا تھا ایگزیکٹلی یہ ہے ریشنیل یعنی one of the rationale of putting the code of digits zero through nine its انٹس کی ریپرزینٹیشن وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور اس وقت بتایا بھی تھا کہ تھری زیرو سے تھری نائن تک یہ نمبرز ہیں یہ اس لیے یہاں پہ ایک ریشنل اس کا یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کی پرنٹنگ آسان ہو جائے اس کا پرنٹنگ الگوریدم نمبر پرنٹ کرنے کا الگوریدم بڑا سادہ ہو جاتا ہے یہاں پہ تو اس کی ایس کی ریپرزینٹیشن اس نمبر کی بہت سادہ ہوگی اس میں ایڈ کر دو تھرٹی ہیکس وہ نمبر ایس کی میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس ڈیجٹ کو اسٹیک پر پش کر دیتے ہیں سیو کر دیتے ہیں اسٹیک کے اوپر پش کیے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو ہمارے پاس کوشن بچا ہے نا اگر تو یہ کوشن نان زیرو ہے یعنی ابھی نمبر موجود ہے ٹھیک ہے نا تو پھر تو ہم اسی پروسیس کو دوبارہ کریں گے اور اگر یہ زیرو ہو گیا کوشنٹ ہمارا تو ظاہر نمبر ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا اور اس سے آگے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس الگوریدم کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایسے کہ آپ ایک فکس وٹ کے اندر نمبر کو پرنٹ کریں ٹریلنگ لیڈنگ زیروز کے ساتھ ٹھیک ہے نا آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن فی الحال ہم اس کو ذرا اس طرح سے سادہ رکھتے ہیں اور اس کو آگے چلاتے ہیں اس کے بعد جب ہم نے اس پورے نمبر کو اکویلنٹ ایس کی ڈیجٹس کے اندر کنورٹ کر لیا اور اس کو ہم نے اسٹیک کے اوپر ہم نے اس کو پش کر دیا تھا اس کو اب ہم پرنٹ کرتے ہیں پاپ کرتے جائیں گے اسٹیک کے اوپر سے جتنے نمبر ہم نے پش کیے تھے اس کا کاؤنٹ ہم اپنے پاس رکھیں گے اور اب ان کو ون ون بائی پاپ کرتے جائیں گے اب اسٹیک کی سچویشن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹاپ آف دی اسٹیک ٹاس پر جی اس وقت موسٹ سگنیفیکینٹ ڈیجٹ پڑا ہوگا اور وہی سب سے پہلے آنا چاہیے لیفٹ موسٹ پوزیشن پر ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کس طریقے سے الٹے کو میں سیدھا کروں گا ٹھیک ہے وہ میں نے جو اسٹیک کا لیف last in first out structure ہے اس کے ذریعے میں نے الٹے کو سیدھا کیا اچھا یہ چونکہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس الگوردم ہے تو یہ میں ایک دفعہ نا ایک سیمپل نمبر کے اوپر آپ کو ایک اینیمیشن کے ذریعے کر کے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرے گا ہمارا سیمپل نمبر ہے four five two nine decimal ٹھیک ہے نا اب four five two nine decimal جو ہے یہ اپنے اکویلنٹ بائنری فارم کے اندر پڑا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں بیس ٹین میں تو اب سب سے پہلے جب میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں بیس میں تو آپ ذرا بالکل مینوئل ڈویژن سمپل آپ دیکھیے تو چار سو باون یہ ڈویژن کا جواب آئے گا اور ریمائنڈر بچے گا نو ٹھیک ہے نا یہ نو کا ریمائنڈر جو ہے اس کو میں ایس کی اکویلنٹ ایس کی میں کنورٹ کرتا ہوں اور اکویلنٹ ایسکی میں یہ ہو جائے گا تھری نائن یہ تھری نائن جو ہے یہ میں نے اسٹیک پر پش کر دیا اور اسٹیک پہ چونکہ میں ورڈ فارم میں پش کر رہا ہوں نا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہاں بس ورڈ فارم کے اندر میں نے اس کو اسٹیک پہ پش کر دیا اب میرے پاس جو چیز بچی ہے جو کوشن بچا ہے اس ڈویژن کے نتیجے میں وہ بچا ہے چار سو باون فور ففٹی ٹو اور یہ نان زیرو ہے میرے الگو کے مطابق لہذا میں اس کو دوبارہ دس سے تقسیم کروں گا اب جو میں دس سے تقسیم کروں گا تو اب میرا کوشچنٹ ہوگا پینتالیس ٹھیک ہے اور ریمائنڈر میرے پاس بچے گا دو ٹھیک ہے نا اس ریمائنڈر کو اکولنٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو میں تھرٹی ہیکس اس میں ایڈ کر دیتا ہوں اور بتیس تھرٹی ٹو یہ اسٹیک پر میں پوش کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر ایلگو وہی ہے چونکہ ہمارا جو یہ کوشنٹ بچا ہے وہ نان زیرو ہے اس لیے ہم دوبارہ اس لوپ میں جاتے ہیں اس نان زیرو ویلو کو جب ہم دس سے تقسیم کریں گے ٹھیک ہے تو دس سے تقسیم کرنے کے نتیجے میں ہمارے پاس جواب آئے گا چار اور ہمارے پاس باقی بچے گا پانچ ٹھیک ہے ریمائنڈر پانچ ہوگا کوشچن چار ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہ پانچ جو ہے اس کو پھر میں نے اسی الگوریزم پہ ایس کی نمبر کے اندر کنورٹ کر کے اسٹیک پر پش کر دیا اس کے بعد چونکہ میرے پاس جو کوشچن بچا ہے نان زیرو ہے لہذا دوبارہ اس لوپ کو میں ایگزیکیوٹ کروں گا اب جو میں اسے ڈیوائڈ کرتا ہوں دس سے تو جواب آئے گا زیرو اور باقی بچے گا چار یہ اسے ہم کہتے ہیں انٹیجر ڈویژن ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کی ہوگی انٹیجر ڈویژن ٹھیک ہے یہ اس میں ڈیسیمل میں جواب نہیں آ رہا ہے پوائنٹ میں جواب نہیں آ رہا ٹھیک ہے اور یہی طریقہ ہے نمبر پرنٹ کرنے کا تو اب جو ہمارے پاس جو چار بچا ہے اس چار کو ہم بالکل اسی طرح اس کے ایس کی ڈیجٹ کے اندر کنورٹ کر کے اس میں تھرٹی ایڈ کر کے اسے ہم اسٹیک پر پش کر دیں گے چونکہ اب کوشنٹ ہمارا زیرو ہے اس لیے اس لوپ میں ہم دوبارہ نہیں جائیں گے اور ہم آگے جائیں گے آگے جا کے جو جتنے نمبر کے ہم نے پش کیے تھے اتنے نمبر ون بائی ون ہم پاپ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے نا اور اس کو اس کا ایٹریبیوٹ وغیرہ جو بھی ڈالنا ہے وہ ڈال کر کے اس کو ہم ویڈیو اسکرین پہ ڈالتے جائیں گے اب اس کا صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ویڈیو پہ ہم جا رہے ہیں فرام لیفٹ ٹو رائٹ تو پہلا جو ڈیجٹ پرنٹ ہوگا فرام لیفٹ ٹو رائٹ وہ چار ہوگا دوسرا جو پرنٹ ہوگا وہ پانچ ہوگا تیسرا جو پرنٹ ہوگا وہ دو ہوگا اور چوتھا جو پرنٹ ہوگا وہ نو ہوگا یہی نمبر تھا ہمارا فور فائیو ٹو نائن اس میں سیدھا ہم نے کر لیا اسے ٹھیک ہے نا کوئی بھی ٹیڑھی چیز جو ہے اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ نمبر ہمارا صحیح طریقے سے پرنٹ ہو گیا یہ بس اس کے اندر جو بیس ڈیجٹ ہے دس ٹھیک ہے اس کو اگر دو کر دو گے تو بالکل یہی چیز بائنڈری میں پرنٹ ہو جائے گی اس کو اگر سولہ کرو گے تو پھر ذرا مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ کیا ہوگا وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا خیال ہے آپ نے پہلے کبھی سوچا تھا کہ نمبر پرنٹ کرنا اتنا مشکل ہوگا یہ آپ نے پرنٹ ایف بڑے مزے سے کر لیا تھا ٹھیک آپ نے دیکھا کہ پروسیسر کو نمبر پرنٹ کرنے میں پسینے آ جاتے ہیں الگوریدم بتانے میں اور الگوریدم سننے میں آپ کو بھی پسینے آ گئے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہے بیسیکلی جو میں نے آپ کو شاید پہلے لیکچر میں بتایا تھا یہ ہے وہ لاجک کا گرین جو آپ کبھی ہائی لیول لینگویج کے اندر نہیں دیکھتے ٹھیک ہے نا اور یقیناً نہیں دیکھا ہوگا یہ الگوردم ہے نمبر پرنٹ کرنے کا اب یہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے نمبر پرنٹ کرنے کے لیے یہ ڈیٹیل جو ہے یہ ایک چیز ڈیمانڈ کرتی ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس ڈویژن کا بھی الگوریدم ہو ٹھیک ہے نا اب تو آپ لرز گئے ہوں گے اب ڈویژن کا بھی الگوریدم جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا جو ہے یہ اب میں بتاؤں گا آپ کو اس میں اور پسینے چھوٹیں گے ٹھیک ہے نا لیکن انفارچونیٹلی uh, اور unfortunately in my opinion Intel جو ہے وہ آپ کو اسٹریٹ ڈویژن کی انسٹرکشن دیتا ہے ٹھیک ہے اور ڈویژن کی انسٹرکشن جو ہے وہ ہے ڈیو ڈی آئی وی یہ اس کی انسٹرکشن ہے آپ لوگوں نے انسٹرکشن سیٹ کے اندر ابھی تک دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہ ابھی تک میں چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے اس کی فارمل ڈیفینیشن چونکہ ابھی ہم اس کو استعمال کرنے لگے ہیں تو فارمل ڈیفینیشن میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ دو صورتوں میں ڈویژن کرتا ہے ایک صورت تو ہے کہ ایک سکسٹین بٹ نمبر کو یعنی جیسے کہ ایکس رجسٹر اور اس کا جو امپلائڈ پیرامیٹر ہے نا امپلائڈ پیرامیٹر اس کا ایکس میں ہوتا ہے اس کا ڈویڈنڈ جس چیز کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے جس چیز کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے ڈویڈنڈ ڈویڈنڈ ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ اے ایکس میں ہوتا ہے اگر ورڈ ہو تو ٹھیک ہے نا اس سے دو طرح کے پیرامیٹر ہو سکتے ہیں یا تو سولہ بٹ کا ورڈ یا بتیس بٹ کا ورڈ ٹھیک ہے نا دونوں کو میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں اور یہ امپلائڈ ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں چینج نہیں ہو سکتے پہلا ایکس میں اگر سولہ بٹ کا ہے تو اور اگر بتیس بٹ کا ہے تو D X colon A X میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے D X colon A X یعنی یہ دونوں رجسٹر کو سمجھو کہ کنکیٹینٹ کر کے جوڑ کے دیکھ لو یہ سولہ بٹ کا ڈی ایکس یہ ہائر والا ہائر والی جو ہے نا یہ ڈی ایکس میں اور لوئر والی جو ہے وہ اے ایکس میں ٹھیک ہے نا یہ بتیس بٹ کا نمبر ہوگا ڈیوائڈ کیا جائے گا کسی سولہ بٹ کے نمبر سے یعنی اگر انسٹرکشن میں دیتا ہوں div B L div B L B L کیا ہے بی ایل آٹھ بٹ کا نمبر ہے اس کا مطلب ہے کہ امپلائڈ ڈیویڈنڈ جو ہے ایکس میں پڑا ہوا ہے اگر جو آپ کا ڈیوائڈر ہے نا وہ ایٹ بٹ کا ہو تو ڈویڈنڈ جس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکس میں ہوتا ہے اور سولہ بٹ کا ہوتا ہے اور اگر آپ کا ڈیوائڈر سولہ بٹ کا نمبر ہو جیسے ڈیو بی ایکس تو امپلائڈ جو ہوتا ہے بتیس بٹ کا نمبر ہوتا ہے اور D X colon A X میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی دوسری چیز جو ہے میں اس کو نا ابھی آپ کو ذرا اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا اطمینان آپ کو ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ ڈویژن کرنے کے بعد جب میں نے جیسے آپ کو کیا کہ ڈیوائڈ جب ہم کریں گے تو ڈیوائڈ کرنے کے بعد دو چیزیں ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے ایک ہمارا کوشنٹ اور ایک ہمارا ریمائنڈر ٹھیک ہے تو ایکس میں کوشنٹ آئے گا ٹھیک ہے نا اور ڈی ایکس میں ریمائنڈر آئے گا یعنی جس نمبر کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں نا وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا ڈی ایکس کو ایکس میں جو کچھ بھی ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا ایکس میں کوشنٹ ایکس میں کوشنٹ باقی بچے گا اور ڈی ایکس میں ریمائنڈر باقی بچے گا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی دوسری جو ایک چیز اس میں ذرا دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائڈ اوور فلو یا ڈیوائڈ بائی زیرو ایرر یا ڈیوائڈ اوور فلو ایرر اصل میں جنرک نام اس کا ہے ڈیوائڈ اوور فلو ایرر اس کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ نمبر ایسا چوز کر لیں یعنی ڈیویڈنڈ بھی اور ڈیوائڈر بھی اس کا کمبینیشن ایسا ہو کہ جواب جیسے فرض کیجئے کہ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ D X colon A X میں بتیس بٹ کا نمبر ہے اب یہ بتیس بٹ کا جو نمبر ہے یہ ایسا ہے کہ اگر میں اسے دو سے تقسیم کروں نا تو جواب سولہ بٹ میں نہیں آ رہا یعنی جو جواب ہے میرا وہ میرے ڈیسٹینیشن امپلائیڈ ڈیسٹینیشن جو کہ ہمارا ایکس رجسٹر ہے اس سے بڑھ گیا ٹھیک ہے نا اس سے بڑا ہو گیا وہ فرض کیجیے بتیس بٹ کا ایک بڑا نمبر لے لو ٹھیک ہے نا اور اس کو دو سے تقسیم کرو تو جواب سولہ بٹ میں نہیں آئے گا سے اٹھارہ بٹ میں آ گیا اب یہ جواب اٹھارہ بٹ کا جو ہے سولہ بٹ کے رجسٹر میں نہیں جا سکتا اسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیوائڈ اوور فلو ہو گیا ٹھیک ہے اس پہ آٹومیٹکلی پروسیسر ایک انٹرپٹ جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ انٹرپٹ ٹریپ کیا جاتا ہے وہ آگے مطلب ایک تفصیلی واقعہ ہے جو آگے ہوگا اور آگے آپ جب انٹرپٹ ہم لیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے ہم ٹریک کرتے ہیں کیسے پھر وہ بتاتے ہیں ڈیوائڈ میں ایرر آ گئی اور ظاہر ہے کہ یہ ایرر کنڈیشن ہے اور ایرر کنڈیشن اس طرح کہ جو ایکس میں ویلو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ چیز پوری نہیں آئی یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ اپنے کیلکولیٹر وغیرہ میں دیکھو نا تو آپ کسی چیز کو زیرو سے تقسیم کر دو تو وہ ای e آ جاتا ہے لکھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیلکولیٹر کوئی کام وام بھی نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس کو ریسیٹ وغیرہ نہ کریں یہی وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں نمبر جو جواب آ رہا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس رجسٹر میں فٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا ایرونیس جواب ہے اور اسی طریقے سے یہ تو میں میں نے آپ کو بتایا scenario D X X colon کا جو جو اگر بائٹ سے یعنی سورس ڈیوائڈ کرنے والا ہے ہمارا جو جو ڈیوائڈر ہے اگر وہ ایٹ بٹ کا ہو اور تو ظاہر ہے میں نے بتایا ہے کہ جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ایکس رجسٹر میں ہوگا اگر اس فارم میں ڈویژن ہونا تو اے ایل کے اندر کوشنٹ ہوگا اور اے ایچ کے اندر جو ہے وہ ریمائنڈر ہوگا اس میں بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈویژن ایسی کر دی کہ جس کا جواب جو ہے وہ بتیس بٹ یا سولہ بٹ کے اندر نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا تو یہ آٹھ بٹ کے اندر نہیں آ رہا اگر ایچ ایل کے اندر فٹ نہیں ہو سکتا اس کا جو کوشنٹ ہے تو یہی ایرر آپ کو دے گا ڈیویژن اوور فلو کی ڈیوائڈ اوور فلو کی یا ڈیوائڈ بائی زیرو کی اگر ٹریپ کرے سسٹم تو اسے آپ کو ڈسپلے کرتا ہے ڈیوائڈ بائی زیرو اور اگر آپ ٹریپ کریں تو آپ اپنی مرضی سے اس کو جو چاہیں انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ بھی شاید ہم کسی وقت دیکھیں گے تو ایک دفعہ میں ذرا اس کی ڈیفینیشن جو ہے فارمل ڈیفینیشن اسکرین پہ آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے یہ ہے ڈیوائڈ کی فارمل ڈیفینیشن ٹھیک ہے اب یہ جو ڈیو میں نے آپ کو بتائی ہے نا یہ ہے انسائنڈ ڈیویژن ایک سائنڈ ڈیویژن بھی ہے وہ آئی ڈیو ہے ٹھیک ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں آپ لوگ خود ہی پڑھ لینا div divide performs an unsigned division of the accumulator and its extension یہاں پہ ایکسٹینشن سے مراد ہے D X register by the source operand اب سورس آپرینٹ جو ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں یا یہ جو ڈیو بی ایل جیسے میں نے کہا تو بی ایل اس میں سورس آپرینٹ ہے ڈیسٹینیشن آپرینٹ امپلائڈ ہے ایکس یا D X colon X if the source operand is a byte it is divided into the two byte dividend assumed to be in register A L and A H ٹھیک ہے نا یعنی اگر سورس آپرینٹ جو ہے وہ بائٹ ہوگا تو اصل میں اے ایکس میں جو ویلو ہے اس کو یہ دو سے تقسیم کر دے گا ٹھیک ہے نا اور دو سے تقسیم کرنے کے بعد جو بھی جواب یعنی اس کو وہ بی ایل سے یا جو بھی سورس آپرینٹ ہے اس سے تقسیم کر دے گا جو جواب آئے گا quotient is returned in L and byte remainder is returned in A H ٹھیک ہے اس کے بعد in case of if the source operand is a word it is divided into the two word dividend in register A X and D X the word quotient is returned in X and the word remainder is returned in D X یعنی uh, یعنی جو بتیس بٹ کا نمبر ہے ہمارا A X colon D X کے اندر ہے یا آپ اس کو D X colon A X کہہ لیجیے ڈی ایکس میں ہائر ورڈ ہوتا ہے اس کا اور اے ایکس میں لوور ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو تقسیم کرے گا بتیس بٹ کے نمبر کو اور اس کا جواب جو ہے وہ ریٹرن کرے گا ایکس میں اس کا کوشنٹ اور ڈی ایکس میں اس کا ریمائنڈر آگے وہ ایرر کنڈیشن جو میں نے بتائی تھی if the quotient the capacity of its destination register کیونکہ ریمائنڈر تو ایکسیڈ کر نہیں سکتا ٹھیک ہے نا وہ کیوں نہیں کر سکتا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو اس صورت میں وین دا یعنی سیمپل یہاں پہ ہے کہ as when the division by zero is undefined ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے انڈیفائنڈ ویلوز ہوتی ہیں اس کے اندر کیونکہ اب جو کچھ بھی پڑا ہوا اس میں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط ہے لیکن وہ کیا غلط ہے کیسے غلط ہے ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ انڈیفائنڈ ہو گیا وہ ایرر آ گئی تمام فلیگز جو اس کے اندر اکثر تمام تو نہیں مجھے خیر کہنا چاہیے اے ایف سی ایف یعنی جتنے فلیگز ہمارے کے ذرا میتھمیٹکس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے نا لاجیکل اور میتھمیٹکس سے وہ auxiliary flag carry flag overflow flag parity flag sign flag zero flag یہ سب انڈیفائنڈ کنڈیشن میں ہوتے ہیں یعنی اس پہ آپ کوئی جمپ وغیرہ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ اس کے نیچے فارمل ہم نے آپ کو ایک ڈیفینیشن اس کی دکھا دی ہے ڈیو آپ رجسٹر ایٹ بٹ رجسٹر سے کر سکتے ہیں ڈیو سکسٹین بٹ رجسٹر سے کر سکتے ہیں اسی طرح ڈیو ایٹ بٹ میموری سے بھی کر سکتے ہیں اور ڈیو ایٹ بٹ جو سکسٹین بٹ میموری سے بھی کر سکتے ہیں یہ فارمیشن یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیو کی ایک میٹ انسٹرکشن ساتھی انسٹرکشن ہے مل ملٹی پلائی ٹھیک ہے نا یہ اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے multiply performs an unsigned multiplication of the source operand and the accumulator ٹھیک ہے اس میں وہی ہے امپلائڈ ایک پیرامیٹر فکس اکامولیٹر کے اندر ہے ٹھیک ہے نا If the source operand is a byte, then it is multiplied by register AL and the double length result is returned in AH and AL. ٹھیک ہے نا ظاہر ہے دو آٹھ بٹ کے نمبر کو ضرب دو گے تو جواب آئے گا سولہ بٹ میں ٹھیک ہے یہ ہم پہلے کر کے دیکھ بھی چکے ہیں and If the source operand is a word, then it is multiplied by register AX, and the double length result is returned in register DX and AX. ٹھیک ہے بالکل ویسے ہی آپ دیکھو ڈیو کے بالکل میٹ ہے اس کا یہ ڈی ایکس اور ایکس اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے carry flag and overflow flag are set when the upper half of the result is non zero یعنی اگر ڈی ایکس نان زیرو ہو تو کیری اور اوور فلو سیٹ ہو جاتے ہیں auxiliary flag parity flag sign flag and zero flag are undefined اور مل کی جیسے میں نے آپ کو پہلے ڈیو کے فارم میں دکھایا ہے مل میں بھی ریگ ایٹ سے ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے ریگ سکسٹین سے ہو سکتی ہے میم ایٹ سے ہو سکتی ہے میم سکسٹین سے امید یہ ہے کہ آپ یہ فارمیٹ اب سمجھ رہے ہوں گے اب اس کا آپ مانے جان رہے ہوں گے یہ جو دو انسٹرکشن میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہیں اس میں ڈف تو ظاہر ہے ابھی ہم جو آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم اپنی ملٹی یہ نمبر پرنٹنگ کے اندر استعمال کریں گے مل بھی ہم آگے استعمال کریں گے پوزیشننگ وغیرہ کے لیے اس کے ساتھ دو اور انسٹرکشن ہیں جو کہ میں نے یہاں آپ کو بتائی نہیں وہ ہے آئی ڈیو اور آئی مل انٹیجر یہ تو جو دو میں نے بتائی انسائنڈ انٹیجر ڈویژن ہے اور دوسری جو ہے نا آئی ڈیو اور آئی مل وہ ہیں سائنڈ انٹیجر ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن وہ آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا اس کو دیکھ لیجیے گا ڈاکیومنٹ کے اندر وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو کتنا بڑا دھوکہ دیا پچھلے سے پچھلے لیکچر میں آپ سے ملٹیپلیکیشن بلکہ کچھ پہلے ملٹیپلیکیشن کروائی اتنی بڑی بڑی ٹھیک ہے نا پسینے چھوٹ گئے اس کو کرنے بٹ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر رہے تھے ٹھیک ہے نا اور وہ انسٹرکشن موجود تھی لیکن میرا خیال ہے بڑا کام آپ کو آیا ہوگا کم از کم یہ تو پتہ لگ گیا کہ ملٹیپلائی کرتے کیسے اصل میں ٹھیک ہے نا تو اس کو ذرا تھوڑا سا ابھی میں آپ کو اور دکھاتا ہوں جو ہم نمبر پرنٹ کرتے ہیں وہ ہم کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ پروگرام لکھا ہوا ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا الگوریدم میرا خیال ہے میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں تھوڑا سا بس جسٹ گو تھرو کریں گے اور اس کے بعد پھر اسے چلا کے دیکھیں گے کیسے وہ کام کرتا ہے یہ اب ہمارا پروگرام ہے فارمیٹ اسی طرح ہے اس کے نیچے یہ جو ہم نے پرنٹ نم جو ہم نے اپنا پروسیجر لکھا ہوا ہے اس کو نمبر جسے ہمیں پرنٹ کرنا ہے سولہ بٹ کا نمبر فی الحال ہم کر رہے ہیں اس کو ہم اسٹیک کے اوپر ڈال کر کے اسے بھیج دیتے ہیں جتنے رجسٹر ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں یہ ہم سیو کرتے ہیں یہ ٹریڈیشنلی آپ کو عادت ہونی چاہیے اس چیز کی آپ کو اسے مس کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو رجسٹر آپ چینج کریں اسے آپ ضرور سیو کریں یہ آپ کی مطلب یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک گڈ پریکٹس اسمبلی لینگویج میں گڈ تو خیر میں نہیں کہوں گا اسینشیل پریکٹس ہے کیونکہ اگر اس میں اگر آپ نے مس کر دیا تو پھر آپ کو یہ قیامت تک پتا نہیں لگے کہ رجسٹر کہاں سے تبدیل ہو رہا ہے اس کے بعد سمپلی انیشلائزیشن ہے ہماری جو ہم نے ای ایس رجسٹر کو زیرو بی ایٹ ہنڈریڈ کے اوپر پوائنٹ کروا دیا ہے اسکرین کا اور دوسرا جو ہمارا ڈی ایکس ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے نمبر اٹھایا ٹھیک ہے ایکس کے اندر نمبر اٹھایا بی ایکس کے اندر ہم نے بیس ٹین بیس ٹین چونکہ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ بیس ٹین جو ہے یہ ہم نے اس میں فکس کر دیا ہے اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم ایز اے پیرامیٹر بھیج بھی سکتے ہیں شاید اگلے اس میں ہم آپ کو دکھائیں بھی کہ اس کو چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے نیچے ہمارا یہ ڈیجٹ کاؤنٹ ہے یہ جو الگوریدم میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جتنے ہمارے ڈیجٹ بنیں گے وہ ہم گن کے رکھیں گے کہ ہمارے چار اسٹیک پہ پڑے ہوئے ہیں یا پانچ پڑے ہوئے ہیں یا دو پڑے ہوئے ہیں کتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد ایکس میں اس وقت ذہن میں رکھیں ایکس میں نمبر ہے سولہ بٹ کا اب ایکس میں نمبر ہے تو بتیس بٹ کے طور پہ اگر دیکھیں تو ڈی ایکس کو ہمیں زیرو کرنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم سولہ بٹ کے نمبر کو افیکٹولی سولہ بٹ کے نمبر کو تقسیم کر رہے ہیں دس کے ذریعے ٹھیک ہے تو ڈی ایکس کو میں نے زیرو کر دیا جسٹ کہ وہ چکر نہ پڑے ہمارا وہ ڈیوائڈ بائی زیرو والا سلسلہ ہی نہ ہو اس کے بعد ڈویژن کی الگوریدم کے مطابق ڈیو کرنے کے بعد یہ جو نیچے add D L comma zero X three zero ہے یہ ڈی ایل میں آپ کو یاد ہے ریمائنڈر ہوگا ڈی اور چونکہ دس سے میں نے تقسیم کیا اس لیے ایک بات تو شیور ہے کہ ریمائنڈر میرا نو سے بڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اس لیے ڈی ایکس کا جو اوپر والا حصہ ہے ڈی ایچ جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر زیرو ہی ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں اس میں ڈی ایل میں میں تھرٹی ایڈ کر کے اور اگر میں اس میں ڈی ایکس میں بھی تھرٹی ایڈ کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جواب وہی آئے گا اس کو میں اسٹیک پر پش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہ جو ایک میں نے ڈیجٹ پش کیا تو اس کے بدلے میں کاؤنٹر میں ایک انکریمنٹ کر دیا نیچے ٹھیک ہے نا کاؤنٹر میں ایک انکریمنٹ کرنے کے بعد اب میں نے دیکھا نیچے compare A X comma zero ٹھیک ہے نا یہ جو compare A X comma zero ہے یہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو میرے پاس کوشنٹ آیا ہے وہ زیرو تو نہیں ہو گیا اگر کوشنٹ زیرو ہو گیا ہے تو پھر ہم چلیں یعنی اگر کوشنٹ زیرو نہیں ہوا تو دوسری ڈویژن کریں گے ہم اس کے اندر اور اگر کوشنٹ زیرو ہو گیا ہے تو پھر ہم آ, جو ہے وہ آ, اس کو ختم کر کے آگے نیچے ہمارا پرنٹنگ کا لوپ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر ہم چلے جائیں گے پرنٹنگ کے لوپ میں آنے سے پہلے ہم ڈی آئی کو زیرو کر دیں گے تاکہ اسکرین کے اوپر ہم پوائنٹ کرنا شروع کر دیں لیفٹ موسٹ ہوم پوزیشن کے اوپر لیفٹ موسٹ جو کرسر ہوم ہوتا ہے وہاں پر ہم پوائنٹ کریں گے وہاں پہ نمبر پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈی آئی کو ہم نے انیشلائز کر دیا زیرو پر اس کے بعد اب یہ نیچے نچلے لوپ میں ایک نمبر پاپ کیا ٹھیک ہے اب یہ جو پاپ ہم نے ڈی ایکس میں کیا ہے وہ زیرو ڈی ایچ اوپر والا جو حصہ ہے اس کے اندر ایٹریبیوٹ ڈالا زیرو سیون ایٹریبیوٹ ڈال کر کے اس کو اسکرین پر لکھ دیا ڈی آئی کو دو انکریمنٹ کیا ورڈ وائز ٹھیک ہے اور لوپ کی انسٹرکشن اب میں نے استعمال کی ہے جو کہ decrement C X C X کے اندر کاؤنٹ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی وہ بڑھتا گیا اوپر والے لوپ میں بڑھتا گیا ہے اور اب نیچے والے لوپ میں گھٹتا جائے گا اور یہ پورا پرنٹ جو ہے یہ لوپ پورا پرنٹ کر کے اسکرین کے اوپر اس کے بعد پاپ کرے گا اور باہر آ جائے گا یہ لاجک ہے اس کو ہم اب ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں جو نمبر ہم نے فکس کیا ہے سب سے پہلے جو ہمارا مین پروگرام ہے اس کو اس کو بھی ذرا دیکھ لیں یہاں کلیئر اسکرین کرنے کے بعد فکس نمبر میں نے اس میں بھیجا ہے فورٹی فائیو ٹوینٹی نائن ٹھیک ہے نا فورٹی فائیو ٹوینٹی نائن یہ نمبر بھیج کر کے جو میں نے ابھی آپ کو اس میں اینیمیشن میں بھی دکھایا تھا کہ یہ نمبر ہے اس کا دیکھیے کہ لاجک جس طریقے سے چلتا ہے ٹھیک ہے لاجک تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال میں اس کو اس وقت ہم ڈبگر پہ پرنٹ نہیں کریں گے کیونکہ ڈبگر جو ہے وہ ہمیں اسکرین کا کنٹرول نہیں دے گا تو اس کو ہم ڈائریکٹ ہی ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ اب ہم اس کی ایگزیکشن کرتے ہیں یہ دیکھیں سمپل کوئی اس میں زیادہ جھگڑا ہے ہی نہیں فورٹی فائیو نے نائن کے اوپر پرنٹ کر دیا ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے ہم نے یہ نمبر جو ہے یہاں پر لے کر کے آئے یہ آپ نے دیکھا کتنی سادہ سی چیز ہے ہے نا اس نے اسکرین پہ آپ کو نمبر پرنٹ کر دیا الگوریدم بڑا ورسٹائل الگوریدم ہے اس الگوریدم کے ساتھ ہم جس بیس میں چاہیں گے نمبر پرنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نا ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوبارہ اور اس کو ہم چینج کرتے ہیں صرف ایک جگہ پہ چینج کریں گے وہ جو بیس نمبر ہے نا وہاں پہ ہم چینج کریں گے اور اس کو ذرا اسی نمبر کو کو 4529 بائنری میں پرنٹ کر کے دیکھیں گے کہ بائنری میں کیا پرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی ذرا چلتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں یہ جو ہے یہ پروگرام اب ہم نے دوبارہ کھولا ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر جا کر کے ہم صرف ایک جگہ کو چھیڑتے ہیں یہاں پہ جہاں ہم نے بیس ٹین یوز کیا تھا کوڈ کیا تھا اس کو ہم بیس ٹو کر دیں بیس ٹو کرنے کے بعد اس کو ہم سیدھا سیدھا اسمبل کریں ٹھیک ہے اور اسمبل کرنے کے بعد سیدھا ہی ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے وہی الگوریدم ہر چیز وہی ہے ٹھیک ہے کوئی چیز ہم نے تبدیل نہیں کی سوائے بیس کے اور یہ اکویلنٹ اس کا 4529 کا اکویلنٹ بائنری جو ہے وہ اس نے پرنٹ کر دیا دیکھیں کتنا آسان آ, یعنی آ, کتنا ورسٹائل الگوریدم ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر آپ کسی بھی نمبر کو انٹیجر نمبر کو آپ کسی بھی بیس میں پرنٹ کر سکتے ہیں اس کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اس کو ہم آکٹل میں پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آکٹل میں پرنٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کیا کرنا پڑے گا سمپل بات ہے بیس کو ایٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بیس ایٹ کے اندر پرنٹ اس کو ریکمپائل کرتے ہیں ریسمبل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہم نے اس کو چینج کرنے کے بعد آٹھ کرنے کے بعد کمپائل کیا اب جب ہم اسے ایگزیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیے one zero six six one ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو نمبر بیس آتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ اسے کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ اس کا آکٹل نمبر ہے ہے ٹھیک ایک دفعہ تھوڑا سا میں ایک لوپ آپ کو اس کا چلا کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ اسٹیک کے اوپر کیسے فنکشن کرتا ہے نمبر کس طریقے سے ڈیوائڈ ہو کر کے اور کس طریقے سے آتے ہیں اس میں پرنٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی آ, اس میں سمپل جو ہے وہ چیز چل کر کے آپ کو آ, نظر آئے گا کہ اسٹیک کے اوپر کس طریقے سے وہ نمبر پش کر رہا ہے پرنٹنگ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ڈبگر ہمیں وہاں پہ کرنے نہیں دے گا یہ وہی پروگرام ہے اس میں جو چیز ہم نے چینج کی ہے نا تھوڑی سی وہ بالکل پہلے والی کر دیے اب ڈیسمل کے اندر یہ پرنٹ کرنے گا ڈیسمل کے اندر یہ دکھائے گا اب یہ ایگزیکیوٹ کیا اس کو سب سے پہلے ٹھیک ہے نا اور سب سے پہلے یہ کلیئر اسکرین کال ہوئی ہے اس کو کال ہونے دیں ٹھیک ہے نا ہم اسے ذرا لے کے آگے چلتے ہیں اب یہ کال ہو گئی اپنی طرف سے اس نے اسکرین کلیئر کی ہے جو گندگی پھیلائی ہے وہ ابھی ڈبگر نے پھیلائی ہے اسکرین کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کے لیے بس ذرا آپ اس کو سمجھ ہی لیجیے آگے کسی وقت ہم اور بھی چیزیں آپ کو بتائیں گے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حل توڑ نکالیں گے اب یہ نمبر جو ہے یہ فورٹی فائیو ٹوینٹی نائن یہ ہم نے اس ٹھیک ہے نا یہ ایکس میں بھیج کے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ون ون بی ون بھیج رہے ہیں ہم اسے فورٹی فائیو ٹوینٹی نائن یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا لیکن چھپے گا فورٹی فائیو ٹوینٹی نائن ہی ٹھیک ہے نا اب یہ پش کیا اور یہ ہم نے کال کر لی وہ جو ہماری روٹین ہے اس کو ذرا چلاتے ہیں انیشلائزیشن وغیرہ ساری گزر جائے اس کے اندر سے تو اب یہاں پہ آ کر کے نیچے یہ انیشلائزیشن کر لی ہم نے اور یہ ایکس میں ہم نے نمبر اٹھا لیا یہ ساری انیشلائزیشن کاؤنٹر کی ہو گئی یہ ہائر ورڈ جو ہے ڈی ایکس کے اندر اس کو ہم نے زیرو کر دیا اب جب ڈیو بی ایکس کرتے ہیں تو دیکھیں ذرا ڈیو بی ایکس میں یہاں ذرا دیکھیے کیا ہوا جو ون سی فور ہے وہ آ گیا ایکس میں یہ ہے ہمارا کوشن اور ڈی ایکس کے اندر دیکھیے کیا آیا نائن ٹھیک ہے نا سمجھ رہے فورٹی فائیو ٹوینٹی نائن کا نائن ڈی ایکس کے اندر آ گیا اب اس کو ایڈ کر کے ڈی ایل میں تھرٹی ہم نے اس کو اکویلنٹ ہے اس کی میں کنورٹ کر دیا اسے پش کر دیا اسٹیک کے اوپر وہ دیکھیں اسٹیک کے اوپر اوپر دیکھیں تو 39 نائن آ گیا ٹھیک ہے نا انکریمنٹ کیا سی ایکس کو اور ایکس کو دیکھا اب ایکس چونکہ نان زیرو ہے لہذا لوپ میں واپس جائیں گے اب یہاں پر ڈی ایکس کو دوبارہ سے انیشلائز کرنا ہے زیرو ورنہ کام غلط ہو جائے گا کیونکہ ڈی ایکس میں ریمائنڈر پڑا ہوا تھا وہ ریمائنڈر آ جائے گا ڈویژن کے آ, سارے آ, جو ہے وہ لوپ کے اندر اور وہ غلط ریزلٹ دے گا اس لیے اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ڈف کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈف کیا اب یہ دیکھو ٹو آ گیا اس کے اندر ٹھیک ہے نا یہ ٹو آ گیا فورٹی فائیو ٹوینٹی نائن کا دوسرا والا ٹو ٹھیک ہے یہ اسی الگوریدم سے ہم نے اس میں تھرٹی ایڈ کر کے ایس کی کیا اس کو پش کر دیا کاؤنٹ ایک اور بڑھا دیا کہ دوسرا ڈیجٹ بھی اسٹیک پر ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آگے چلے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو اپر ورڈ کو زیرو کیا پھر ڈف کیا ٹھیک ہے نا اب جب ہم ڈف کرتے ہیں تو جواب کیا آیا فائیو ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں کیسے بالکل جسٹ لائک میجک ہے اب اس اس کے بعد کو ایسکی میں کنورٹ کیا اسے پھر اسٹیک پہ ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلے دوبارہ جب ہم ڈیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا جواب آیا ڈی ایکس میں فور اور ایکس میں زیرو ٹھیک ہے نا بالکل بھائی دیکھیں جو کچھ ہم نے بتایا بالکل ٹھیک بتایا تھا آپ کو کوئی غلط چیز کوئی دھوکا بازی ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کی تھی ٹھیک ہے نا اب وہ بھی اسٹیک کے اوپر آ گیا لک اسٹیک کے اندر کیا کنڈیشن ہے and look on the rightmost digits ٹھیک ہے ہے these are four five two nine نا اوپر سے نیچے دیکھیں ذرا ورٹیکل فارم میں فور فائیو ٹو نائن ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم اسے اب چونکہ زیرو ہو گیا ایکس ہم اوپر نہیں جائیں گے آگے چلے جائیں گے یہ اب ہمارا ویڈیو کا لوپ ہے ٹھیک ہے نا اس ویڈیو کے لوپ کو جب ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو میں پہلا اسٹیپ ہی دکھاؤں گا اس سے آپ کو باقی اسٹیپ سمجھ میں آ جائیں گے سب سے پہلے میں نے پاپ کیا ویلو کو ڈی ایکس میں جو سب سے اوپر پڑی ہوئی تھی فور ٹھیک ہے four four hexa hexadecimal decimal which is the code ASCII code of four digit four ٹھیک ہے وہ آ گیا ڈی ایکس میں اس کے اندر میں نے یہ ایٹریبیوٹ ڈالا اور یہ ڈی ایچ کے اندر زیرو سیون ایٹریبیوٹ ڈالنے کے بعد یہ میں نے کاپی کر دیا اس کو اسکرین کے اوپر اب یہ لوپ اس طریقے سے میں چلاتا جاؤں گا جب میں لوپ کرتا ہوں تو یہ پورا کا پورا ایگزیکشن جو ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں ہو جائے گا یہاں پر کیونکہ لوپ ایک انسٹرکشن ہے یہ کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کے اور بھی طریقے ہیں لوپ کے درمیان پہ بھی ہم جا سکتے ہیں لیکن اس ڈیٹیل میں میں ابھی نہیں جاتا تو یہ آپ نے دیکھا کہ الگوریدم کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے پسند آیا ہوگا ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے اس ڈیویژن میں اور نمبر پرنٹ کرنے میں اب تھوڑے سے پسینے ہم آپ کے بھی چھڑوائیں گے تین ہم نے آپ کو کر کے دکھائے ہیں ایک آسان آسان والے تینوں ہم نے کر دیے ڈیسیمل والا کر دیا ہم نے بائنری والا ہم نے کر دیا اور آکٹل والا ہم نے کر دیا اب ایک رہ گیا ہے اس کے اندر ہیکسا ڈیسیمل ٹھیک ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے آپ یہی کوڈ لیجئے جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کوڈ آپ کے ڈاکومینٹس کے اندر موجود ہوگا اس کو اب آپ کو موڈیفائی کرنا ہے اس کوڈ کو اس طرح موڈیفائی کرنا ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ ہیکسا ڈیسیمل کے اندر پرنٹ ہو ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھ گئے نا نمبر اپنے اکولنٹ ہیکسا ڈیسیمل میں پرنٹ ہو اب اس کے اندر جو چیز ٹرک ہے تھوڑی سی وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک تو ہم تیس ایڈ کر کے اسے سیدھا نمبر میں کنورٹ کر رہے تھے لیکن یہ رول اس کے جو اپر ڈیجٹس ہیں نا ان میں نہیں چلے گا نو کے بعد جو اے بی سی اور ڈی اور ای e اور ایف آئیں گے اس میں یہ رول نہیں چلے گا تو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھیں اتنی محنت کی ہے تھوڑی سی آپ کریں اور یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کریں اس کو کمپلیٹ کریں اس کو ہیکسا ڈیسیمل کے لیے بھی آپ بنائیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں کہ بیس نمبر جو ہے یہ بھی ہم اس کو ایز اے پیرامیٹر پاس کر دیں ٹھیک ہے نا پیرامیٹر کی طرح اسے بیس نمبر بھی دے دیں تو جو بیس نمبر پاس ون کریں گے اس میں نمبر پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اب آپ کا کام ہے تو آج یہ تمام چیزیں جو ہم نے ڈسکس کر لیں اب ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم